کسی کا جو کام کام وام کچھ ہے نہیں تو السلام ایسا انہوں نے جو ہے وہ دکان کھول لی ہے پیری مریدی کی کسی نے اور جو ہے <laughs> کوئی شخص مرید ہوا اس سے پیسوں میں جھگڑا ہو گیا تو مریدی توڑ دی <laughs> یہ سب بات ہے سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوئی اور ہوا کھلی نہیں رہی تھی پیٹ میں درد بڑھے جائے اور گیس بھی بڑھے جائے بہت حکیموں نے علاج کیا ڈاکٹروں نے علاج کیا مگر تفاقہ نہیں ہوا ہوا بڑھتی گئی اور ہوا کھلے نہیں تو کسی نے پہلے آدمی نے کہا کہ آپ کے ملک میں ایک بزرگ ہیں اللہ والے تو ان سے دم کرا لیجیے تو یہ ہوا خارج ہو جائے گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلوایا گیا وہ بزرگ اللہ والے دربار میں آئے بادشاہ کے اور اس کو جو ہے <clears throat> اس قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگے تو <clears throat> وہاں بادشاہ کا ایک وزیر تھا بہت ہی بدتمیز بالکل بے ادب اور دین سے ناواقف اس نے کہا کہ یہ اس نے حقارت سے کہا کہ اتنے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر آ گئے ان سے تو فائدہ ہوا نہیں ان سے کیا فائدہ ہوگا یہ قرآن پاک کی آئے پڑھنے سے کیا ہوگا تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ اس کو گالی دے دی اللہ والوں نے اس اس وزیر کو گالی دے دی گالی دی تو بہت غصے ہوا آنکھیں لال لال اور بالکل آپے سے باہر ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے کیسا بدتمیز آدمی نبول اللہ اللہ والوں کو کہا کہ کیسے آپ کے دربار میں آ کے توہین کر رہا ہے گالیاں دے رہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو دو الفظ میں نے تمہیں گالی کے کہہ دیے تو تمہارا یہ حال ہو گیا سر سے پیر تک آگ بھر گئی تمہارے اندر میں تو یہ کلام الہی پڑھ رہا ہوں جب دو لفظوں میں اتنا اثر ہے تو کلام الہی میں کتنا اثر ہوگا تو غرض بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ دم کیجیے اور ادھر انہوں نے پھونک ماری بادشاہ کی پھونک نکل گئی پیٹ فارغ ہو گیا نہیں سمجھے یار ہم تو بات کر رہے ہیں ہنسنے ہنسانے کی تو لوگ منہ لٹکائے بیٹھے اس پہ ایک اور بات یاد آ گئی یہ بھی حضرت نے سنایا تھا کہ مجمے سے ایک آدمی خطاب کر رہا تھا میں نہیں تھا تو بار بار جو ہے وہ کہہ رہا تھا میرے بھائی ہو میرے بھائی لیکن جتنا مجمع تھا سب ایسے بت بنے بیٹھے ہوئے تھے نہ ہل رہے تھے نہ مسکرا رہے نہ کچھ کر رہے ہیں بت بنے خاموش بیٹھے تو آخر اس نے تنگ آ کے کہا کہ لگتا ہے سب کے سب گدے تو مجمے سے ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا اچھا جبھی آپ کہہ رہے تھے میرے بھائی ہو میرے بھائی تو وہ ان, ان, ان بزرگ نے جب ان کو پھونکا دم کر کے پھونکا تو ان کی پھونک نکل گئی تو ہنسو نہ یارو ہنستے کیوں نہیں ہنسنے کی بات ہے ہنستے نہیں کمال ہے خیر جب ان کی پھونک نکل گئی تو وہ بڑے معتقد ہوئے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر آئے انہوں نے علاج کیا علاج نہیں ہوا اور انہوں نے ایک پھونک ماری تو ہماری پھونک نکل گئی ہوا کھل گئی اور چین آ گیا تو بادشاہ نے کہا درخواست کی کہ مجھے آپ بیت کر لیجیے میں کہا ٹھیک ہے بادشاہ کو بیت کر لیا بیٹھ کرنے کے بعد وزیر وغیرہ جو سارے درباری تھے بہت حسد کرتے تھے کہ یہ کیا اتنے بڑے بڑے علماء وہ حکمام لے کے آئے اور یہ جو ہے انہوں نے چند آیا تھے پڑھ کے پھونک دیا بادشاہ ان کا منتقل ہو گیا ان نے کیا رکھا ہے لباس بھی ایسا نہیں دولت بھی نہیں پیسہ بھی نہیں کچھ نہیں تو سب حسد سے بہت جلے تو ایک دن یہ ہوا کہ وہ بزرگ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران ان کی ہوا کھل گئی اب بھائی انسان ہے تو یہ اس میں تھوڑی کوئی انسان تو انسان ہوتا ہے اور ہنستا بھی ہے موڑتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے سارے تقاضے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے کوئی بزرگ اللہ والا ہو جائے تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہو جاتا بھائی فرشتے ہیں ایسے کہ نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ ان کو ہگنے موتنے کی ہے نہ ہی کوئی اور تقاضا ان کا ہے نہ ان کے بیوی بچے ہیں تو یہاں تو تھوڑی فکر کی بات ہو جاتی ہے تو انسان کو پیٹ میں ویسے ہی بخارات بننا شروع ہو جاتا ہے تو بہرحال ان کو وہ رکو میں گئے تو ان کی ہوا کھل گئی انہوں نے جو طریقہ تھا شریعت کا اس کے مطابق پیچھے جو لائق تھا نماز پڑھانے کے نائب اس کو آگے کیا اور خود وضو کرنے چلے گئے اور وضو کر کے آ کے دوبارہ پھر جو طریقہ ہے نماز کا انہوں نے دہرایا تو وزیروں کو خبر ہو گئی وہ بڑا اچھلے کہ آپ تو بادشاہ کو جا کے بتائیں گے اور بادشاہ پھر جو ہے دیکھو کیا کرتا ہے تو بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے جو آپ جس بزرگ سے بیت تھے بیت ہو گئے تھے تو اس کی تو ہوا کھل گئی ان کی تو نماز کے دوران اتنے بڑے مجمع میں اور بڑی آپ کی تو بڑی بےزتی ہوئی ہے بادشاہ نے کہا کہ ہاں، یہ تو بڑی بےزتی کی بات ہے ان کو جا کے کہہ دو کہ میں نے مولی لی تو دی تو جب وہ وزیر بہت اچھلتا کودتا گیا خوشی سے کہ آج تمام کر دیا کام ان کا بادشاہ سے تعلق ختم کر دیا وہاں جا کے اس اس نے وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کی مریدی توڑ دی کیونکہ آپ کی نماز میں ہوا کھل گئی بادشاہ کو بے عزتی ہو گئی آپ کی مریدی توڑ دی انہوں کہا ٹھیک ہے توڑ دی تو کوئی بات نہیں اس نے کہا انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ مجھ سے بیت ہوا تھا تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی اور جب مریدی توڑی تو مجھے کوئی غم نہیں ہے کہا کیوں نے کہا بھائی جس شخص کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو میں نے بھوک ماری تو اس کی ہوا نکل گئی اور میری پھونک نکلی تو اس نے بیت توڑ دی تو اس کی بیت جو ہے دو گندی ہواؤں کے درمیان تھی ایسی بیت پہ کیا خوشی ہوگا یہ اللہ والے جو ہے مستغنی ہوتے ہیں یہ اللہ والے سے کاروبار اور یہ نذرانے اور حلوے اور یہ ڈھول تباشے کرنا اور یہ عرس وغیرہ کرنا یہ سب ہمارے دین تھوڑی ہے جاہل لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں جاہل لوگ ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں یہ اور ہیر پھیر کر کے وہ اپنا کاروبار چمکاتے ہیں اور دیکھ لیجئے کہ وہ ڈیڑھ لاکھ میں مریضی ٹوٹ گئی اب وہ صاحب بھاگ گئے تو دوسری جگہ دوسرا پھانسیں گے مرغا تو وہاں دو لاکھ میں ٹوٹ جائے گی ممکن ہے پھر پچاس ہزار میں بھی ٹوٹ جائے دس ہزار میں بھی ٹوٹ جائے بھائی بیٹھ ہونا جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے کام کاروبار اور یہ سب چیزیں تھوڑی ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں جوڑا تھا اگر اللہ کے لیے جوڑا ہوتا تو نہ تعلق توڑتا جب تک کہ شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کام کرتا ہو تب تو بے شک اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور لیکن اگر شریعت اور سنت کے مطابق چلتا ہے تو اس کو پکڑے رہنا چاہیے خطا ہونا اور ہے خطا تو بڑے سے بڑے سے بھی ہو سکتی ہے انسان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کل لکم تم سب کے سب خطا کار اب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ان سے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو تو ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو کہے کہ ہم خطا کار نہیں ہو سکتے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہم تو کثیر الخط ہے ان فرمایا و خیر نا توابون ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے توبہ ایسی بڑی نعمت ایسی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ بڑی بڑی خطاؤں کو سبب عطا بنا دیتی توبہ کرنے سے خطا جو ہے وہ سبب عطا ہو جاتی خطا کی بندے نے معافی مانگی معافی مانگ کے پھر اللہ کا پیارا اور محبوب ہو گیا نہ کیجیے گا کبھی کوئی آئے تو مجھے برابر میں نہ گھس یہ شعر میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان ہے سکون دل در مجلس اہل دل اللہ والوں کی مجلس کا بیان ہے فرما رہے ہیں کہ وہاں اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے سکون کیوں ملتا ہے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار اب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار اب جدھر جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں کسے میں زخم جگر دیکھا کیا غم ہے کیا زخم جگر ہے یہ آگے بتلائیں گے کہ اللہ والوں کو کیا غم ہوتا ہے کیا ان کو حسرت ہوتی ہے ان کا زخم جگر کیا ہوتا ہے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پہلے یہ جان لیجیے کہ وفا کیا ہے وفا وہ عہد ہے جو تمام ارواح جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا مقصود تھا عالم ارواح سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان انہوں نے سب سب نے وعدہ کیا تھا ابھی آپ ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھی وہاں دار العلوم میں پڑھی اسی بات کا ذکر تھا کہ <clears throat> انا عارن المانتا السماواتی سماواتی ولازی فبئی نہ فبئی یقمل نہا وہ اشفق نہ منہا وہاں ملحل انسان اور آگے کیا فرمایا ان نو گانا ظلم جہول کیا فرمایا سبحان اللہ الحمد وفا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بار شریعت یہ شریعت کا کہ حکم نامہ احکامات یہ سارے زمین و آسمان کو اور پہاڑوں کو پیش کیے بوجہ عظمت کے ان سب نے انکار کر دیا عظمت کی وجہ سے کہ اللہ اتنا بڑا کیونکہ اللہ کی عظمت سامنے تھی تو انہوں نے منع کر دیا معذرت کر لی کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے پھر کیا فرمایا وہاں انسان انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا تو فرمایا ان کانا نا غلومن جہلا ارے یہ تو بڑا ظالم جاہل نکلا کیا یہ میرے مرشد فرماتے تھے یہ دشنام محبت ہے ہاں؟ کیونکہ انسان کا قلب ہی وہ وہ, وہ, وہ چیز ہے جس میں اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت وہ انسان کا قلب ہی اس کو اٹھا سکتا تھا انسان کا قلب اسی کو خواجہ صاحب فرماتے بار بار میں یہ شعر سناتا ہوں کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر یہ انسان کا شرف جو ہے اس دل کی وجہ سے ہے کہ کائنات کے کسی مخلوق کے اندر یہ چیز نہیں تھی کیا چیز یہ دل یہ دل جو اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہے یہ پورے جسم کا بادشاہی نہیں بلکہ یہ وہ گراں قدر نعمت ہے جس میں اللہ کی محبت کا موتی سما سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ قلب وہ چیز ہے اگرچہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا ہے لیکن اس میں پوری اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ فرما ان ہیں من کا سیرت کلوب میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں تو کیا شرف ہے انسان کا اب بتائیے کہ جو آدمی بے وفائی کرے یعنی گناہ کرے اللہ اللہ کے احکامات پر نہ چلے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے نہ روکے تو کتنی بڑی بے وفائی ہے کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ ہم نے تو ہم نے تو تم کو یہ دل دیا اس قدر بڑی بڑا شرف دیا تم کو اور تم نے اس کے اندر گندی شکلیں ننگی فلمیں اور حسین عورتیں نامحرم عورتیں اور گندے گندے کام کر کے اس کو ہمارے لائق ہی نہیں رکھا ہم تو کہہ رہے ہیں کیا ہماری منع کی ہوئی باتوں سے رک جاؤ اور اپنا دل توڑ دو اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں پھر ہم ہم خود آ جائیں گے جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شہر جس کا اللہ نہ ہوا پوری کائنات میں اس کو امن یا چین نہیں مل سکتا میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ جو جی کہتے نا کہ جس جسے خدا رکھے اسے کون چکھے حضرت نے فرمایا جسے خدا نہ رکھے اسے اسے سارا جہاں چکھے سارے جہان میں اس کو چین نہیں ملے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اللہ نے تو اتنا بڑا شرف دیا اتنی قیمتی چیز دی یہ دل اور ہم نے اس کو جو ہے غیر اللہ کو اس کے اندر بسا کر اور اس کو برباد کر دیا تو وفا تو یہ ہے کہ پھر ساری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور پوچھا السط رب ری کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری کے ساری مخلوق نے عرض کیا قالو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں یہ ہے عہد وفا اور اس کو جو توڑتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس عہد کو توڑتا ہے اور دنیا والے کون ہیں جو اللہ سے غافل ہیں یہ نہیں کہ بنگلے گاڑی والے دنیا دار ہیں دنیا دار تو وہ ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے بادشاہ ہو دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مملکت دی تھی کتنی بڑی سلطنت تھی ہواؤں پہ حکومت تھی آپ کو جنات پر حکومت تھی آپ کو اور برندوں کی بولیاں آپ سمجھ لیتے تھے کیسے کیسی شان و شوکت والی سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ چھ لاکھ کرسیاں ہوتی تھیں چھ لاکھ اس پہ ان کا پورا دربار لگتا تھا اور پرندے اس تخت پہ سایہ کیے رہتے تھے کیا شان و شوکت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ کیا انسان کو شرف دیا اور اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی بڑی دولت کہ ایک نور دیکھا تو سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تخت پہ کہ اچانک ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان کی طرف گیا ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ کون ہے دیکھو کہاں سے نور آیا ہواؤں نے جو ہے ایک شخص تھا اس طرف سے نور آیا تھا اس شخص کو ہوا انہیں اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اب جب پیش کر دیا تو پوچھا کہ شخص تو نے کیا عمل کیا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے نکلا اور آسمان تک گیا تو نے کیا عمل کیا اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا بس اتنا آپ کی تخت کو دیکھ کر یہ ہم نے کہا تھا کہ سبحان اللہ ماں اوتیا الداؤ کہ سبحان اللہ کیا پاک ذات ہے اللہ کی کیا عظیم شان ذات ہے کہ کیا آپ کی سلطنت کو شان و شوکت اللہ نے دی آل داؤد داؤد علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے تو یہ کہا تھا تو فرمایا کہ سبحان اللہ تو نے جو کہا ہے یہ سلیمان کی پوری سلطنت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے کہ سلیمان کی سلطنت تو قبر میں جانے کے بعد یہی رہ جائے گی اور یہ تیرا سبحان اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ کیا جمع ہو گیا دیکھا آپ نے انسان کی قیمت ایک زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا اس کی کتنی بڑی قیمت ہے دیکھیے انسان کی کتنی بڑی قیمت ہے نا تو دنیا دار <coughs> وہ ہے جو اللہ سے غافل ہوا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ جس کے سلطنت ہو اور بادشاہت ہو یا مال و دولت جس کے پاس ہو وہ دنیا والا ہے دنیا والا وہ ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو لیکن اللہ سے وہ غافل ہے اللہ کا آٹھ دو پیمان بھولا ہوا ہے اللہ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہے وفا کی قیمت کیا ہے وفا کی قیمت کیا ہے جو شخص وفادار ہے وہ اپنا دل توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا تو اس کے اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے حضرت کا ایک اور شعر ہے کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے میں سمجھے آپ کہ کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا دنیا کے اندر کوئی آدمی قتل قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قاتل کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ قاتل جو ہے اپنی معافی کرانے کے لیے خون بہا دیتا ہے نا دوسرے ورثہ کو مقتول کے ورثا کو راضی کرنے کے لیے خون بہا کے اندر بہت بڑی رقم دیتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں باز راضی ہو جاتے ہیں تو یہ خون بہا شریعت میں ہے کہ اگر خون بہا کوئی دے دے تو اس کا قتل معاف ہو جائے گا تو یہ خون بہا کے طور پر جو اتنی بڑی رقم ملی تو خوشی ہو گئی نا لیکن یہاں خون بہا کون مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا خبر تھی کہ اللہ آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جو ہمارا دل ٹوٹا اس کے بدلے میں آپ خود کو بہا ہے آپ خود ہمیں مل رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ ایک بزرگ کیا فرماتے تھے جماعت چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم ارے ہم نے گناہوں کے گندے اور غلیظ تقاضے یا یعنی گناہوں کے کنکر پتھر چھوڑے اور ہم کو اللہ آپ کا سودا مل گیا واہ واہ کیا ہم نے سستا سودا پایا آپ کا ہے گندی چیز کو چھوڑ دی چھوڑ دیا اور پاک ذات کو لے لیا یہ یہ دیکھو کیا قیمت ہے انسان کی یہ وفا کی قیمت ہے کہ اس نے وفا کی اللہ سے کہ یا اللہ آپ کا فرمان نہیں توڑوں گا چاہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے ایک استاد نے تین طالب علموں کو ایک مرغی ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دے دی انہوں نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کرو کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد ایک طالب علم آیا اور استاد کو بتایا کہ استاد نے فلاں فلاں جنگل میں گیا تھا بہت میں نے ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کیا ٹھیک ہے اچھا بھائی پھر دوسرا طالب علم آیا کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں پہاڑوں میں چلا گیا تھا وہاں غار ایک تھا بہت ہی اندر کو کونے خدرے کے اندر اس میں میں چلا گیا وہاں بیا بان تھا کوئی شخص نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں میں نے اس کو ذبح کر دیا اور تیسرا طالب علم کچھ دیر کے بعد اور آیا اس نے کہا کہ وہ مرغی اس کے ساتھ زندہ اور چری بھی ساتھ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے مرغی زندہ چھوڑ دی تم نے ذبح نہیں کی تو اس نے کہا جی میں جہاں بھی گیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی جہاں بھی گیا میں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا لہذا مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کسی کے دیکھنے سے نہیں بلکہ ہم ہر وقت یہ استظار رکھیں علم یا علم بھی اللہ یا اللہ تعالیٰ تم نہیں جانتے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت بے شمار آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہے دیکھو کلوز سرکٹ ٹی وی جگہ جگہ لگ جاتے ہیں کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ اب یہ دور آ گیا کہ آپ اپنی فیکٹری میں کیمرہ لگائیے اور نیٹ کے اوپر چاہے چائنا چلے جائیے امریکہ چلے جائیے آپ کے پاس موبائل ہے اس پہ آپ نیٹ پہ چلے گئے اور پوری فیکٹری کا آپ معائنہ انگلینڈ میں امریکہ میں وہاں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں سب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا تو یہ یہ جب انسان کی انسانی تخلیق کے اندر یہ یہ خوبی ہے کہ وہ اتنے میلوں ہزاروں میل دور سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ نہیں دیکھ سکتا اس لیے فرمایا کہ جو اللہ اتنی کروڑوں کھرب ہا مخلوق کو آنکھیں دے سکتا ہے بتاؤ کتنے انسان دنیا میں آ گئے اور چلے بھی گئے آنکھیں سب رکھتے نا دیکھ رہے ہیں ایسی جانور مخلوقات کتنی اللہ کی ہے کثیر مخلوقات ہے لیکن اس سب کی سب اللہ نے ان کو آنکھیں دی جو ان سب کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ کیا نہ بھی نہ ہوگا ہاں۔ تو کسی کے دیکھنے سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے تو یہ یہ وفا کی قیمت ہے کہ اللہ میں آپ کا فرمان نہیں توڑوں گا دل توڑ دوں گا اپنا لیکن آپ کا فرمان نہیں توڑوں گا اس کی کیا کیا بدلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پیش کر رہے ہیں کہ تم ہم کو لے لو ہاں۔ گندی چیزیں چھوڑو گندے خواہشات چھوڑ یہ نہیں کہ سارے دنیا کے سارے مزے چھوڑ دو میرے مرشید فرماتے تھے کہ انڈا بھی کھاؤ مرنڈا بھی پیو اور جو دل چاہے کھاؤ کلو و شربو جو بھی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو کلو شربو پہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ جو دین پر عمل کرتے ہی نہیں اور ان سے اگر کہو کچھ ترغیب دو تو ایک قصہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک شاعر ایسی تھا اول جلول تھا اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک کی کون سی آیت پسند ہے انہوں کہا کلو اشرب بس باقی نماز پڑھو روزہ رکھو یہ کچھ بھی نہیں اور گناہوں سے بچو کچھ نہیں یہ یاد ہے کلو شربو اور دوسرے یہ یاد ہے ابنا من السماء اے اللہ ہمارے دسترخوان و آسمان سے طرح طرح کے کھانے بس اتنا یاد ہے اور جہاں جو ہے کوئی نافرمانی سے بچنے کا موقع آیا وہاں بھاگ لیے تو یہ یہ وفا نہیں ہے یہ بے وفائی ہے اپنے مالک کا ساتھ چھوڑ جانا ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں جفا مانی ظلم اپنے آپ پر میں ظلم کیوں کروں جو خود محتاج ہیں جو خود جو ہے اللہ کی دین ہیں ان سے میں مانگ کر کیا کروں ان کو میں دل کیوں دوں یہ حسین جو ہیں مرنے مرنے والے ہیں سڑنے والی لاشن کی سڑ جائے گی اور قبر میں جانے سے پہلے ہی حسن کو تو ہر ہر تھوڑے عرصے کے بعد زوال آ جاتا ہے زوال حسن تو قائم نہیں رہے گا ہر تھوڑے دن کے بعد ان پہ بڑھاپا تاری ہوتا رہتا ہے تو ایسی ایسی چیزیں ایسی شکلیں جن پہ زوال جو زوال پذیر ہوں ایسی چیزوں کو میں کیوں دل دوں میں اس پاک ذات پر دل نہ دوں کہ اس پاک ذات کو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمارے دنیا میں بھی کام وہی بناتے ہیں قبر میں بھی وہی کام آئیں گے آخرت میں بھی وہی کام آئیں گے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر یہ جتنے حسین ہیں سب ایک دن قبروں میں جانے والے ہیں کہ نہیں دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے تو یہ تو حسین آخر کار کہاں جائیں گے قبر میں ہی تو جائیں گے کہ نہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑو اللہ کا راستہ مت چھوڑو پیغمبروں کا راستہ مت چھوڑو یہ سب خاک ہو جانے والے ہیں مٹی کھود کے دیکھو نہ کوئی للا ملے گی نہ مجنو ملے گا سب خاک ہو چکے ہیں یہ سب قصے کہانیاں ہیں اگر اگر مجنو جو ہے لیلا کی بجائے اس کو کوئی اللہ والا مل جاتا تو یہ یہی عشق اس اس اس کے عشق لیلا کو عشق مولا میں تبدیل کر دیتا اور ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتا لیکن دل کہاں دیا جو لیلا اس کی مر گئی کچھ بھی نہ ملا پاگل ہو گیا تو ایسی عارضی چیزوں پہ دل لگانا اور ان کے پیچھے وقت کو ضائع کرنا اور اپنے اللہ سے دور ہو جانا یہ بہت ہی حماقت کا اور گھاٹے کا سودا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی ارشاد فرماتے رہے بد نگاہی سے بچ جاؤ نگاہ کی حفاظت کرو اور اللہ کو پالو فرماتے تھے کہ ایک کام کر لو کہ اپنی ایک نظر بھی خراب نہ ہونے دو کسی نامحرم کو مت دیکھو اور کسی بیریش لڑکے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں گیارہ تیرہ برس کے جن کی گاڑی ابھی آئی نہیں ہوتی اور ان پہ ان میں کشش ہوتی ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ ان ان کو مت دیکھو نامحرم عورتوں کو مت دیکھو تو بار بار حضرت قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ یہ ایک ہی عمل کر لو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم ولی اللہ ہو جاؤ کیا مطلب ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرتے رہیں نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ ذکر کریں نہیں مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ کیا حلاوت ایمانی بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھے اور میری <coughs> لڑکوں کو نہ دیکھے نامحرم میں کون کون ہیں بھابھی سالی اسی طرح دیور جیٹ اور لڑکیوں کے لیے پھوپھی زاد لڑکے زاد اور چچا زاد جتنے سب یہ شریعت نے مقرر کیے ہیں کون کون کون ہمارے محرم ہیں کون کون نامحرم ہیں تو ان سے نگاہ نگاہ کی حفاظت کرو چاہے وہ گھر میں رہتے ہوں چاہے باہر گھر سے باہر مارکیٹوں میں یا اور کہیں وہ ہوں بے, بے پردہ جا رہے ہوں تو ان سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرو فرمایا کہ یہ اتنا اہم اور اتنا مشکل عمل ہے نا اس زمانے کا فتنہ سب سے بڑا یہی ہے جگہ جگہ بے پردگی جگہ جگہ بے حیائی ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ان حسینوں نے تو ہمارا ناک بدم دم کیا ہوا ہے یعنی جہاں جاؤ یہ بے پردہ ہے کہاں تک نظر بچائیں کہا کہ ناک میں دم کیا ہوا ہے حسینوں نے حضرت نے فرمایا بھائی انہوں نے ناک میں دم نہیں کیا آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی ارے جگہ جگہ اگر ہیں تو سمجھ لو کہ یہ حلوہ ایمانی کی دکانیں ہیں نظر بچاؤ حلاوت ایمانی لو اللہ کا وعدہ ہے جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا حلاوت ایمانی وہ دولت ہے کہ جب یہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے اور حسن خاتمہ ہو جاتا ہے ایمان صاحب سلامت لے کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں راضیتم مرضیہ ہو کے جاتا ہے پھر یہ اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑا ہے اللہ نے فطرت رکھی ہے مرد کی کہ عورت عورت میں کشش رکھی ہے مد کے لیے اور ایسے ہی عورت عورت کے لیے مد میں کشش رکھی ہے لیکن یہ اس ناجائز تقاضے پر عمل نہیں کرتا دل توڑا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں برز جاجا دوست سنگے دوست گو ہرے حقرا حق شکن فرماتے ہیں کہ یہ دوست ہی کے پتھر سے اس آئی دوست کے آئینے کو توڑ دو یہ واقعہ سنانے کے لیے سمجھانے کے لیے شیر حضرت نے واقعہ سنا ہے کہ شاہ محمود تھا ایک سلطان محمود اس کا ایک غلام تھا ایاز بہت ہی وفادار تھا تو ایک دفعہ بادشاہ نے وزیروں کا امتحان لینے کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور جو ہے ان سے کہا یہ دربار کا بہت ہی قیمتی موتی بہت سب سے زیادہ نایاب موتی خزانے سے منگوا کر اس کو درمیان میں رکھا اب باری باری پینسٹھ وزیر تھے باری باری ہر وزیر سے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو یہ پتھر اٹھاؤ اور موتی توڑ دو تو کوئی بھی وزیر اس کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہتا تھا یہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ یہ کون بیوقوف ہوگا جو اتنا نایاب قیمتی موتی ہے جو دنیا میں کہیں مل نہیں رہا تو اس کو ہم کیسے توڑ دیں لہذا باری باری پینسٹھ وزیر آئے اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں توڑ سکتے پھر آخر میں بادشاہ نے اچھا بادشاہ نے امتحان بھی سخت کیا کیا سخت کیا کہ ہر ہر وزیر کو شاباشی بھی دیتا تھا شاباش تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ایاز کو کہا کہ اے ایاز اس موتی کو توڑ دو تو ایاز نے پتھر اٹھایا فوراً موتی کو چکنا چور کر دیا توڑ دیا اب تو پورے دربار میں دربار میں شور مچ گیا کہ یہ ایاز جو ہے یہ بہت ہی بےباق اور ناشکرا اور بادشاہ کا بہت ہی بدتمیز آدمی ہے تو اس نے کتنا نایاب اور قیمتی موتی توڑ دیا تو بادشاہ جب وزیروں نے یہ کہا تو ایاز نے ایاز سے کہا بادشاہ نے کہ تم ان کو جواب دو کہ اے ایاز انہوں نے موتی تم نے موتی کیوں توڑ دیا تو پھر گفت ایاز مہتران نام ہوا ایاز نے کہا کہ اے میرے معزز وزیرو اے میرے معزز وزیرو گوہر حقرا نہیں گفت ایاز مہتران نام ور شاہ بہتر بقیمت یا کو فرمایا کہ یہ کہا کہ دیکھو بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ مودی زیادہ قیمتی ہے یہ ہے اللہ کے فرمان کی قیمت کہ اللہ کا فرمان دیکھو رشتہ بعد میں دیکھو رشتے داری مسلم ہے ہمیں ہمیں تسلیم ہے کہ بھائی بڑے رشتے دار ہیں اور بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پہلے اللہ کا حکم دیکھو اللہ کا فرمان دیکھو کہ حکم کس کا ہے اس کو فرمایا بر زاجا دوست سنگ دوست جو حسن و جمال کے آئینے ہیں حسن و جمال کے آئینے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو کسی نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت میں ان حسینوں میں اللہ تعالیٰ کا جمال تلاش کرتا ہوں تو فرمایا کہا کہ یہ حسین جو ہیں اللہ کے آئینے ہیں جمال کے تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہاں آئینے تو ہیں یہ حسن و جمال کے لیکن آتشی آئینے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان جلا کے خاک کر دیں گے آتشی عدسہ ہوتا ہے نا محتب عدسہ جسے کہتے ہیں کانویکس لینس انگریزی میں کہتے ہیں اس کو دھوپ میں رکھ دو تو وہ اس کی ایک شواہ آتی ہے وہ ہر چیز جلا دے گی محدب عدسہ اس کو کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کنویکس لینس تو یہ فرمایا کہ یہ آتیشی آئین ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان جل کے خاک ہو جائے گا یہ فرمایا کہ زجاجا دوست سنگ دوست زجاجا مانے آئینہ کہ اس آئینے پر دوست کے ہی آئینے کیونکہ اللہ نے تخلیق کیا ان حسینوں کو لیکن ساتھ میں منع کر دیا کہ ان کو دیکھنا مت ہم نے پیدا کیا ہے لیکن ان کو دیکھنا مت ان کا حسن ان کے شوہروں کو مبارک ہو تم مت دیکھو تو برزو جاجا دوست سنگ دوست کہ دوست ہی کے آئینے پر دوست ہی کے حکم کا پتھر چلا دو مطلب یہ نہیں کہ کسی عورت کو آپ پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں مطلب یہ ہے کہ اپنا دل چکنا چور کر دو وہ پتھر اٹھا کے اپنے دل دل کے تقاضے کو چکنا چور کر دو بس جا جا دوست سنگ دوست زن گو ہر حق را بمرے حق شکن یہ اللہ کا جو حسن و جمال کم ہوتی ہے انہی کے حکم سے اس کو توڑ دو یہ ہے تو غلط بات یہ ہو رہی تھی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے نگاہ کی خرابی ہے اور اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں حضرت تھانوی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق مجازی یعنی ان حسینوں کو تاکنا جھانکنا اور ان سے عشق لڑانا یہ عذاب الہی عذاب عذاب الہی جس پر عذاب الہی آتا ہے تو اس کو وہ یہ بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آج کل کتنا آسان ہے کہ موبائل میں بھی نیٹ چلایا اس پہ گندی تصویریں فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں نیٹ کیسے چلے گئے وہاں لڑکے جا کے گھنٹوں جب بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض لوگوں نے جنہوں نے بہت زیادہ وہ کر رکھا ہے اولاد کو کوئی دیکھتے داختے نہیں ہے نہ دین سکھایا نہ ہی جو ہے گناہوں سے دور رہنا سکھایا اب وہ موبائل بھی لے لیا بچے نے اور وہ لحاف کے اندر بیٹھا ہوا ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے لحاف کے اندر گھسا ہوا ہے ماں باپ سمجھ رہے ہیں سو رہا ہے نیٹ نیٹ نیٹ لے کے دے دیا بچے کو آج کل ہر اسکول کالج والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں نیٹ رکھیں اور اس سے جو ہے وہ پڑھائی کریں ورنہ نمبر کم آتے ہیں ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ نیٹ کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں گندی فلمیں اور جیسے کوئی آیا بڑا ماں باپ آ گئے انہوں نے کھٹ سے وہ ماؤس کو کلک کر دیا منظر بدل گیا ان کو معلوم نہیں سمجھ رہے کہ بچہ دو دو بجے تک پڑھائی کر رہا ہے اور بچہ کیا کر رہا ہے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اور اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے جوانی ضائع ہو رہی ہے سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں میرے حضرت کا شعر سنبھل سبل رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئیں یہ اپنی جوانی کو ضائع کر کر کے ہزاروں لاکھوں جوانیاں ضائع ہو گئیں زندگی ضائع ہو گئی جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری زندگی کی کیا قیمت ہے ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا کیا قیمت ہے اس کی ہاں اور اس زندگی کو ان <coughs> ان گندی شکلوں پہ حسینوں پہ ضائع کرنا اپنی جوانی کو ضائع کرنا یہ کتنی حماقت کا سودا ہے کہ نہیں میرے دوستوں <coughs> یہ جو حضرت نے شعر میں بت فرمایا ہے کیا اچھا بت بت مانی یہ حسین عورتیں ان سے مراد بت سے مراد حسین عورتیں ایک تو پتھر کے بت ہوتے ہیں نا اس زمانے کے بت یہ حسین چکلیں ان سے جان چھوڑا لو اللہ والے ہو جاؤ گے اور فرمانے کے بت جو محتاج ہیں سر خود بھی محتاج ہیں اپنے حسن کو خود نہیں سنبھال سکتے ہے نا اپنے حسن کو خود بھی نہیں سنبھال سکتے یہ حسن ان کا ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے ایک شخص ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک بوتل بھیجی اس میں کچھ کیپسول تھے اس کے ساتھ خط لکھا کہ یہ ایک کیپسول اما کے نام لکھا خط کے اما اس کا ایک کیپسول کھا لینا ساٹھ پینسٹھ برس کی تھی بڑھیا اما اس نے کہا ایک کیپسول کھا لینا اس میں لکھا ہے کہ ایک کیپسول جو کھائے گا وہ جوان ہو جائے گا سولہ سال کا یہ یہ لکھ کے اس نے بھیج دیا کچھ دو سال کے بعد یہ شخص واپس آیا اپنے ملک تو دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل لڑکی نکلی باہر اس نے دروازہ کھولا اس نے کہا کہ جی وہ گھبرا گیا کہ میرا ہی گھر ہے کہ ہاں ہاں بیٹا میں تمہیں پہچان کے کیا بیٹا سولہ سال کی لڑکی کہہ رہی ہے بیٹا اس نے کہا ارے میں تم نے مجھے نہیں پہچانا میں تمہاری اما ہوں ارے آپ کیسے ایسی ہو گئے آپ تو پینسٹھ برس کی آپ کی تو کمر جھکائی گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں یاد نہیں ہے کچھ عرصے پہلے تم نے ایک بوتل بھیجی تھی تو ایک کیپسول میں نے کھائی تھی میں سولہ سال کی ہو گئی جوان ہو گئی اچھا ہوا ہوا بہت اچھا ہوا اندر گئے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ٹہل رہا تھا وہاں انہوں نے کہا ادھر ادھر دیکھا انہوں نے کہا اما اب بتائیں کہا یہ رہے جی، بچے کی طرف اشارہ کیا کہا یہ ان کا کیا ہو گیا ہونے کا انہوں نے دو کیپسول کھا لیا تو ایسا ہے تو نہیں نا بھائی حقیقت سے آج تک جو ہے جو بوڑھا ہوا کبھی جوان تو نہیں ہوا نا واپسی تو نہیں ہوئی اس کی تو ایسی پناہ ہونے والی شکلوں پہ اپنے وقت کو زندگی کو ضائع کرنا خسارے کا سودا ہے ارے ایک دن دنیا سے جانا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی ابھی یہ خط جو میں نے دیے اس میں ماشاءاللہ ایک چھوٹی بچی ہے گیارہ برس کی اس نے خط میں لکھا ہے کہ آپ جو یہ اشعار پڑھتے ہیں جو مولانا ہر بار فرمائش کر کے پڑھواتے ہیں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا تو یہ والے اشعار اس نے فرمائش کی ہے کہ آپ یہ ضرور پڑھا کریں مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اتنی چھوٹی سی بچی ہے دیکھیے تو غرض یہ کہ بھائی ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہے نا عقل مند وہ ہے جو وہاں کی کرنسی لے کے جائے یا عقل مند وہ ہے کہ جو ساری کرنسی یہیں خرچ کے جائے وہاں خالی ہاتھ جائے تو یہ کرنسی ہے بھائی وہاں کی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو یہ سب وہاں جمع ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے دل توڑا اتنا ہاں؟ اور صرف یہی نہیں کہ وہاں ملے گا بلکہ یہاں دنیا کی زندگی بھی اس کو مزیدار ہو جاتی ہے اس کے قلب کو وہ چین اور سکون ملتا ہے جو بڑے بڑے سلاطین عالم کو نہیں ملتا ہاں؟ وہ چین اور سکون حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں میرے حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو اور ماں بھی کیا چومے گی اللہ تعالیٰ تو ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں از لب نادید اسد بوسا رسید جو بندہ اپنا دل توڑتا ہے اللہ کے لیے تقاضا آ رہا ہے کہ اس شکل کو دیکھ لو بڑی حسین ہے مٹکتی جا رہی ہے لیکن اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ نہیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ان کو نہیں دیکھنا ہے نگاہ نیچی کر کے گزر گیا دل پہ ایک طوفان آیا پھر سمٹ گیا لیکن یہ طوفان جو ہے وہاں جمع ہو گیا یہ اس بندے نے میرے لیے اپنا دل توڑا تو اس دل کو کیا پیار ملتا ہے اس کو حضرت نے فارسی شیر میں فرمایا از لب بوسا رسیب رسید چ گویم روح چے لذت چشی کہ میں کیا بتاؤں میری روح نے کیا لذت لی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا پیار لے لیا کیا بات ہے ارے کر کے تو دیکھو اللہ کے راستے میں چل کے دیکھو کیسا مزیدار راستہ ہے یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں دیکھا آپ نے غلام پر مرنا بہتر ہے کہ مالک پہ مرنا مالک پہ مرنے والا فائدے میں رہے گا یا غلام پہ مرنے والا میں غلام مٹی کا ہے ہم بھی مٹی کے ہیں مٹی کو مٹی میں کتنا بھی جمع کرتے جاؤ حاصل کیا آئے گا مٹی ہے اور یہی اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دو تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاؤ گے باقی بلّہ کہتے ہیں نا بعض بزرگوں کا لقب باقی بلّہ یعنی وہ اللہ کے اللہ کی ذات میں اتنا فنا ہو گئے اتنے فرما برداری اور اتنی کامل نافرمانی سے بچنا ان کو نصیب ہوا کہ وہ بس ان کا ان کا زندگی اللہ کے ساتھ ہو گئی باقی ہو گئے ما عندکم کم وما آئند اللہ باق جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے قرآن پاک میں ہے ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے چاہے کپڑا ہو دولت ہو اور مال و اولاد ہو کچھ بھی ہو بنگلے گاڑیاں سب کا سب فنا ہونے والا ہے وما عند اللہ باغ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے وہاں باقی رہ گیا ہمیشہ کے لیے ان اللہ لاضی و المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ایک دفعہ محبت سے اللہ کہا وہاں جمع ہو گیا ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا تو یہ زیادہ قیمتی ہے کرنسی یا ان مرنے والی لاشوں پہ مرنا اور اپنے اللہ سے دور ہو جانا یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مستو شیدا یعنی باغوں کے اندر بلبل چہتا ہے نا جب باہر آتی ہے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ جو ہے بلبل خوب بولتا ہے اور جو ہے بلبل پہ یاد آ گیا بولتا ہے پھر ایک وہ تھے خان صاحب اور ایک پنجاب کے تھے تو دونوں میں یہ بحث چھڑ گئی خان صاحب کہتے تھے کہ بلبل بل بولتا ہے اور جو ہے وہ پنجاب والے صاحب کہتے تھے کہ بلبل بل بولتی ہے نہیں خان صاحب کہتے تھے بلبل بل بولتی ہے پنجاب والے کہتے تھے کہ بلبل بل بولتا ہے دونوں میں خاصی بحث ہوئی پھر آخر جو ہے مفتی صاحب کے پاس پہنچے وہاں جا کے پوچھا کہ جناب ان ہمارے پاس میں یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ بلبل بل بولتی ہے کہ بولتا ہے وہ تھے بہار شریف کے انہوں نے کہا ارے پاگلو نہ بلبل بولتی ہے نہ بلبل بولتا ہے بلبل بولے ہیں ہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی جب حسن اور جوانی جو جوبن پہ ہے جوانی تو ہم نے مانا کہ یہ ان میں کشش ہے ہے نا ہم مان رہے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ انکار کرنے والا تو پھر ہجڑا ہوگا تو ہجڑی ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر یہ تقاضا نہیں ہوتا کشش کا تو ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر کشش ہے یہ مانا ہم نے چمن خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو میں اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں خزا آ گئی حسن جڑ گیا بس پھر اب سارے بھاگی ایک حضرت کا شعر عجیب آج عجیب معاملہ ہے حضرت کے اشار حضرت کی برکت سے آ رہے ہیں عجیب سے شعر ہے سنیں گے تو مزہ آئے گا جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی جو اکڑ جاتی ہے نا جب ملائم خاں یعنی جب جوانی تھی نازک نازک اندام تھی وہ ہیں جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے اب سوکھ کے لکڑی ہو گئے اکڑی ہوئی لکڑی جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے حسن گیا بس بات گئی ختم اب آگے پھر رہے <laughs> <laughs> جب ملائم خاں خشک خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کسک خاں ہو گئے <laughs> میرے حضرت کا ہے <laughs> یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ ہاں اپنے اپنی گھر والی سے محبت کرو یہ حلال ہے اور جتنی زیادہ محبت کرو خوب محبت کرو یہ بالکل جائز ہے بالکل جائز بلکہ ثواب ہے کار ثواب دیکھو شریعت میں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دولت رکھی ہے کہ اگرچہ ہم اپنے اپنے گھر والی سے فطری تقاضے کے طور پر محبت کرتے ہیں فطرت ہے ہماری لیکن اس پہ بھی ثواب اس پہ بھی ثواب رکھ دیا بتائیے ضرورت اپنی پوری کریں پھر بھی ثواب بھی کما دیں واہ دیکھیے مگر جائز طریقے سے اور یہی کام حرام طریقے سے ہوگا تو گناہ ہوگا عذاب ہوگا اللہ کا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے گل گل ہے مست و مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں ایک اور شیر سنا دوں حسن کے زوال پہ میرے حضرت کے ایسے ایسے اشعار ہیں اور بھی بہت سے خاص اشعار ہیں لیکن وہ میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جن کا مجھ سے تعلق پرانا اور گہرا ہوتا ہے جو مجھ پہ سو فیصد اعتماد کر چکے ہوتے ہیں وہ مرض کے علاج کے لیے لیکن فی الحال یہ جو شعر سنا رہا ہوں یہ تو عام ہے حضرت نے فرمایا کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا کھلا ہوا بندر کیسی حرکتیں کرتا ہے ایک ہوا بندر ہوتا ہے ایک کھلا ہوا ہے اب لاکھ کو اسٹائل دکھایا گڑیا جس کے دانت اکھڑے ہوئے ہوں پہلے تو حسین تھی جوانی تھی لیکن اب دانت اکھڑ گئے گال پچک گئے اور بال سفید ہو گئے اور آنکھوں پہ بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اب اگر وہ کوئی اسٹائل دکھائے گی تو یہی نہیں لگے گا کہ وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا بندر کی جیسی حرکتیں معلوم ہوں گی اس لیے ایسی ناکارہ اور فانی چیزوں پہ حضرت کے یہ اصلاحی اشار ہیں اصلاح کے لیے ہے کہ ہم حرام عشق سے بچ جائیں خدا نخواستہ کسی کے حسن کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے اور جو شخص نگاہ کی حفاظت کرتا ہے پھر اس کو اپنے اپنے گھر میں بھی جو ہے اس کو چٹنی چٹنی بھی ہوگی تو وہ اچھی لگ گی سمجھے آپ سمجھ گئے نا جی۔ ہاں اپنی گھر والی میں اس کو پھر سب کچھ اسی میں نظر آ جائے گا ہاں۔ اور جو نگاہ خراب کرے گا تو میرے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بازار کے قورمے میں بریانی کا عادی ہو اس کو گھر کی دال چٹنی روٹی اچھی نہیں لگے گی بلکہ گھر کا قورمہ بریانی بھی اچھا نہیں لگے گا وہ کہے گا مجھے تو وہی چاہیے یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ بل گل سے بل بل ہے مست و مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا دیکھو بھائیو میرے عزیزو زندگی ایک ہی بار ملی ہے نا دوبارہ نہیں ملے گی جو کرنا ہے کر جاؤ بس اللہ پھر فدا ہو جاؤ فائدے میں رہو گے اور جو یہ سوچے کہ تھوڑا دنیا بھی کر لیتے ہیں وہ بڑا گھاٹے میں رہتا ہے پھر دنیا اس کو کھینچ لیتی ہے پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی ہاں اس لیے جو کرنا ہے آج ہی آج ہی اللہ پہ فدا ہو جاؤ بس آخری شعر سن لیجیے ہم مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر اللہ والوں کی مجلس میں جو سکون ہے ساری دنیا میں کہیں چلے جاؤ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مہینہ بادشاہوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لو ایک مہینہ مالو رئیسوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لو ایک مہینہ تم فلم اسٹاروں جن کی وہ چکا چون تمہیں دکھائی دے رہی ہے ان کے بڑے فلم اسٹار ہو گئے سپر اسٹار ہو گئے اور بڑی چمک دمک ہے بڑی شہرت ہے بھائی ایک مہینہ ان کے ساتھ بھی رہ کے دیکھ لو اور پھر ایک مہینہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لو ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کچھ عرصے پہلے ایک صاحب تھے جنہوں نے توبہ کی جو گانے کی اس میں تھے اشتہارات وغیرہ میں آتے تھے لیکن اللہ نے ان کو توبہ نصیب کی دیکھو کتنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے اللہ نے ان کو توبہ کی توحیق دی کروڑوں روپے کے کروڑوں ڈالر کے انہوں نے جو معاہدے انہوں نے پھاڑ دیے جب اللہ کیوں پھاڑ دیے بتاؤ اگر وہ اگر وہ ان کو اس میں چین ہوتا کتنا مال تھا ان کے پاس کتنا مال تھا ہے نا چلو نام لینے میں کوئی حرج نہیں سب جانتے ہیں جنید جمشید کا نام دیکھیے آپ کتنی بلندیوں کے عروج پر اللہ نے ان کو توفیق توبہ دے دی انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا شیطانی راستے کو اور اللہ والے ہو گئے دیکھو ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی ان کے اور تبلیغ دین میں لگے ہوئے تھے اگر مال و دولت میں سکون ہوتا تو کیوں چھوڑتے اس کو سکون یہ دیکھو مجھے تو اختر سکون دل ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا سوامی میں دل سے نہ کیوں بنا سمیم مانے دل کی گہرائی سے یہ شمیم صاحب نہیں ہے سمیم ہے دل کی گہرائی سے صدق دل سے یعنی جو شخص اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے جائے اس کو اللہ ضرور ملتا ہے بلکہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اہل اللہ کے پاس جاتا ہے اگر اس کی اس کی مراد دنیا ہوگی تو اس کو دنیا بھی مل جائے گی ہاں یہ ایسی عجیب بات کرامت صحبت ہوتی ہے نیک لوگوں کی لیکن جس جس کو جس نے اللہ کو چاہا اس کو اللہ ضرور مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سبھی کچھ مل جاتا ہے اللہ مل جائے تو کیا کچھ نہیں ملے گا مجھے تو اختر سکون دل گر ہاں یہ کہ دنیا مراد دنیا لے کے آئے گا تو اللہ نہیں ملے گا یہ بات بتانی تھی کہ اگر دنیا مراد ہوگی یا کوئی اور دوسری قسم کی کوئی غرض دنیاوی غرض ہوگی تو اس کو مل تو جائے گی لیکن اللہ اس کو نہیں ملے گا اور جس جس کی مراد اللہ ہوگی کہ میں اللہ والا ہو جاؤں اللہ کو پا جاؤں اللہ کو اللہ کو راضی کر لوں اللہ کی رضا مجھے مل جائے اس کو اللہ اللہ بھی ضرور ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے طائر صاحب ہیں ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز بیت بہت مشہور ہیں ان کا شعر ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے دنیا پہ مر کے دنیا تو میرے عزیز و سایہ ہے سایہ ہے حقیقت کو پکڑ لو یعنی اللہ کا راستہ اختیار کر لو سایہ تو خود بخود ساتھ میں آ جائے گا یہ جتنی نعمتیں ہیں برکتوں کی رحمتوں کی اور طرح طرح کی رزق کی اور صحت کی یہ ساری لونڈیاں جو ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی اللہ کو اپنا بنا لو بس مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں تو ان کے در اپنا مسکن سوامی میں دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار اب بھی جاؤں اسے غمے جانو دل سنا اب وہ اشاد پڑھ دیتا ہوں جی، جی، ہاں بے شک آپ اس کا سہرا آپ ہی کے سر ہیں لیکن یہ تو ایسے اشعار ہیں واقعی کے بالکل بہت ہی نافے پانی آج تو آپ حضرات کے اخلاص کی برکت ہوتی ہے انہوں نے کل رات کو اتنا زبردست نزلہ ہوا اور دن میں بھی طبیعت کافی ناساز رہی مگر یہاں آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں اللہ <clears throat> میرے مرشید رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور کبھی واپس بھی دنیا میں نہیں آنا ہے ایسی دنیا سے ایسا جی لگانا کہ یعنی دنیا سے مغلوب ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے کام سارے چھوڑ بیٹھے جنگل کی راہ لے بیوی بچوں کو چھوڑ دے والدین کو چھوڑ دے نہیں یہ تو سارے ذریعے مقصود ہیں انہی سے تو ہمیں اللہ ملے گا ماں باپ سے بھی اللہ ملے گا اولاد سے بھی اللہ ملے گا بیوی سے بھی اللہ ملے گا کھانے پینے سے بھی اللہ ملے گا بیت الخلاء جانے سے بھی اللہ ملے گا سمجھے آپ کیوں دین کیسا پیارا ہے ہمارا کہ اگر آپ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہوئے دعا پڑھ لی آپ نے اللہ کی عبادت ہو گئی نہیں ہوگی اللہ کے قریب ہو گئے نہیں ہوں محبت ملی اللہ کی کہ نہیں باہر نکلے سنت کے مطابق نکلے اللہ ملا نہیں ملا بیوی بیوی کے ساتھ معاملات کیے اللہ ملا نہیں ملا والدین کی خدمت کی اللہ ملا نہیں ملا اولاد کی نیک تربیت کی ملا نہیں ملا اللہ ہماری تو چوبیس گھنٹے کی مومن کی چوبیس گھنٹے زندگی عبادت ہی عبادت ہے عبادت محض تسبیحات کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ہی ساری چوبیس گھنٹے کے معمولات کو اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے سب کی سب عبادت بن جائیں گی تو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا بالکل چھوڑ دیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا جو ہے حضرت فرماتے تھے کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو دنیا کو دل میں نہیں بسانا ہے دنیا کو دنیا کو دل میں بسانے کا کی کیا علامت ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہے وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے کہ میں اگر نماز پڑھنے جاؤں گا تو یہ گاہک چھوٹ جائے گا میرا اور مجھے پہ پیمنٹ کرنی ہے یہ کرنا وہ کرنا چھوڑو تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لیں گے یہ دنیا دل میں گھسی ہوئی ہے اور جو دل دل میں نہیں ہوگی کہے گا بھائی کاروبار رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے نماز پڑھے گا جا کے پھر آ کے دکان کھول لے گا ایسے کتنے واقعات ہیں کہ لوگ <coughs> گاہک آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی اب آپ کو جانا ہے کیونکہ ہمیں نماز کو جانا ہے نہیں ہمیں دیر ہوئی نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں نماز کو جانا ہے آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں یا سامنے دکان سے لے لیں اور بھی دکانیں آپ وہاں سے لے لیجئے تو اس کو اللہ اللہ کے رزاق ہونے کا یقین ہے یہ نماز پڑھنے چلا گیا دیکھا واپس آیا وہی گاہک کھڑا ہے اس اس کو دل میں اللہ نے ڈال دی کہ بھائی یہ تو نمازی آدمی ہے یہ بےمانی نہیں کرے گا یہ لوٹے گا نہیں اور یہ اچھی چیز دے گا وہ کھڑا رہا اس سے زیادہ سودا بک گیا اس کا تو یہ چیز ہے دنیا کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کرنا تو یہ نہیں سب میں مشغول رہتا ہے لیکن اللہ کی یاد اس کو غالب رہتی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آتا ہے فوراً پہلے اللہ کا حکم بجا لاتا ہے اس کے بعد دوسرے حقوق پورے کرتا ہے وہ ہزاروں شخص ہیں دن رات میں مولانا اسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسد آپ سے غافل ہیں اللہ سے غفلت جو ہے وہ دنیا داری ہے دنیا داری مال دولت کا نام نہیں مال بھی ہو کار بھی ہو کاروبار بھی ہو جیسے کشتی ہے نا کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے سب جانتے ہیں پانی نہیں ہوگا تو کشتی کہاں چل سکتی ہے لیکن پانی وہی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا کشتی ہلاک ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی تو یہی دنیا دل میں آ گئی تو انسان برباد ہو گیا اور اگر دنیا ہاتھ میں ہے دل میں نہیں ہے دل میں دل ہاتھ میں کتنا بھی کاروبار ہو کتنا پیسہ ہو کوئی کوئی نقصان دہ نہیں ہے لیکن اگر دل میں گھس گئی ہے دنیا تو یہ نقصان دہ پھر اللہ سے دور کرنے والی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس سے اتنا دل نہیں لگانا دنیا سے کہ یہاں چپکے رہ جاؤ ایک وکیل کا واقعہ حضرت نے سنا ہے کہ ایک وکیل تھا بالکل دنیا دار دہلی قسم کا اس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 وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ آپ پر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے آپ پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے کہ آپ کا کھینچا ہوا آپ کا جذب کیا ہوا کہیں کسی کو کسی کو ہمت نہیں کہ اس کو آپ سے چھڑا سکے اے اللہ ہم سب کو جز فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جز فرما لیجیے اور ولایت صدیقیت کی ولایت کی سب سے آخری جو سرحد ہے ولایت صدیقیت اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجیے اے اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ آپ تو سب دیکھ رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو غالب فرما دے کفر کو مغلوب فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہم کو بھی اس میں اے اللہ لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما کفر کو مغلوب فرما اسلام کو غالب فرما اے اللہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ جو مظالم کر رہے ہیں اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے ورنہ پھر ان کو بھی اللہ نے نابود فرما دیجیے ان پر اپنا عذاب نازل کیجیے اللہ مخالف بین علیہم رجزک وعذابک اللہم اللہ منصورنی اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وقضل من خضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم انا نسألوک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعاد منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے اے اللہ جو خاندانوں میں جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو دور کر کے آپس میں پیار و محبت نصیب فرما دیجیے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بچیوں کے بچوں کے اللہ ان کو نیک سوال رشتے عطا فرما دیجیے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک اور صالح بنا دیجیے اے اللہ آپ عالم و غیر ہیں دلوں کے بھیدوں کو آپ جانتے ہیں جس کی بھی دل میں جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر قطعی محمد علی صاحب اجمعین اللہ جو جو بیمار ہیں ان کی بہت ہی بیمار ہے مولانا جلیل صاحب کی اور بھی جو جو بچے بڑے کوئی بھی بیمار ہو اللہ ہم سب کو شفا کامل کامل عاد عطا فرما دیجیے ہاں، سب دعا تو کر دی سب کے لیے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد صالحہ سے نواز دیں وصلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد وصحب اجمین آمین رحمتی اور کیا چاہیے آپ ایک گھنٹہ اور بیٹھ جاؤ سوچ سمجھ کے بولو بیٹھ جاؤں گا جیسے وہ سنایا تھا نا اس دن کو ایک طبقہ ایسا ہے جو رمضان شریف جب آخری دن ہوتے تو رونا شروع کر دیتے ہائے رمضان ہائے رمضان کر کے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر حضرت ابراہیل علیہ السلام آ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں آپ کو بہت غم ہے رمضان شریف جانے کا تو ایسا ہے کہ ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیا آپ نے پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس لیے ایسا نہیں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تھوڑا تو ایک گھنٹے ہو وسلم